حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چار